ابن ابی زاب نے ظاہری سے بیان کیا ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استسقا کے لیے باہر نکلے تو قبلہ روح ہو کر دعا کی پھر اپنی چادر پلٹی اور دو رکعت نماز پڑھی نماز میں آپ نے قرت قرآن بلند آواز سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس